اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر افسوس کہ تم خیرخواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے